حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین اوصاف جس شخص میں پائے جائیں وہ ان کی برکت سے اسلام کی مٹھاس محسوس کرے گا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں جو کسی شخص سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرے جس شخص کو کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں پھینک دیا جانا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو بانوے